ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے اس رزق میں برکت ڈال جو تو نے مجھے عنایت کیا ہے حدیث نمبر اکیس سو چونتیس وسنط احمد